حفظ بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے جمعے کے دن ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ ممبر پر تھے آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا میں نے بادل کو دیکھا وہ اس طرح چھٹ رہا تھا جیسے وہ ایک بڑی چادر ہو جب اسے لپیٹا جا رہا ہو صحیح مسلم हदीस नंबर दो हजार बयासी